ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ہمیں ابو معاویہ اور وقیع نے آمش سے انہوں نے ابو حازم سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ ان کو پاک فرمائے گا ابو معاویہ نے کہا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوڑھا زانی جھوٹا حکمران اور تکبر کرنے والا عیالدار محتاج صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو چھیانوے